بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ایز یوزل ڈسکس کر رہا ہوں نومیریکل انالیسس آج لیکچر نمبر 37 ہے اور یہ لیکچرز ہیں virtual university government of Pakistan کے یہ جو سیگمنٹ ہے جس میں ہم بات چیت کر رہے ہیں ڈفرینشیل ایکویشنز کی یہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں اس کے اس سے پہلے ایسا کیا تھا کچھ لیکچرس ہم نے کامن کیے تھے دونوں نے مل کے کیے تھے یعنی میں نے اور ڈاکٹر عطاء اللہ کلیم صاحب نے اس کے بعد کچھ سیگمنٹس میں نے اکیلے کیا تھا اس کے بعد ڈاکٹر عطاء اللہ کلیم صاحب نے ایک سیگمنٹ الگ کیا تھا آج کل میں ڈفرینشیل ایکویشن آپ کے ساتھ کر رہا ہوں ڈسکس کر رہا ہوں چیپٹر نمبر سیون ہے اور آرڈنری ڈیفرینشیل ایکویشن کے بارے میں ہم بات چیت کر رہے ہیں اس کے اندر پارشل ڈیفرینشیل ایکویشن نہیں ہے اس کے اندر ہمارے پاس سمپل سی آرڈنری ڈفرینشیل ایکویشن ہے اور اس کا ہم نمیریکل سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اس چیپٹر کے اندر اس سیگمنٹ کے اندر ہمارے پاس مختلف ٹاپک ہیں مختلف طریقۂ کار ہیں جس کے ذریعے ہم ڈفرینشیل ایکویشن کو سالو کر سکتے ہیں پہلا طریقہ کار ٹیلر سیریز کا تھا جس میں ہم نے ٹیلر سیریز کو استعمال کیا تھا اور ٹیلر سیریز میتھڈ کے ذریعے ہم نے ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن معلوم کیا تھا اس میں کیا تھا جس میں آپ کے پاس وہی ہے کہ y t is equal to y t naught plus t minus t naught y dash t naught plus t minus t naught whole square divide by two factorial and y double dash t naught آج ایسا کریں گے کہ یہ ٹیلر سیریز جو ہے یا آئلس میتھڈ جو ہم نے پہلے کیا تھا آئلس ماڈیفائڈ میتھڈ جو تھا اس کو ریوائز کریں گے ایک دفعہ کوئکلی اور سب سے امپورٹنٹ اہم جو آپ کے پاس میتھڈ ہے رنگ کوٹا میتھڈ اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس کو پڑھنا بڑا مشکل ہے میرے لیے پروننسیشن کرنا بھی بڑا مشکل ہے اس کو میں سمپلیفائی طریقے سے آر کے میتھڈ کہوں گا کیونکہ کسی وقت ذرا سی زبان کی سلپ سے یہ ورڈ برے لفظ برے معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے تو اس کے بعد نیکسٹ ان لیکچر میں اس کے بعد لیکچر میں ہم پریڈکٹر کریکٹر میتھڈ کر کے یہ چیپٹر کو مکمل کریں گے اور اگر موقع ملا تو ہم کبھی پارشل ڈیفرینشیل اکویشن کی بھی بات چیت کر لیں گے لیکن آج کل ہم جس سیگمنٹ میں ہیں اس کے اندر ہمارے پاس آرڈنری ڈیفرینشیل اکویشن ہے اور یہ بڑی سمپل سی یہ اسٹریٹ فارورڈ سی ڈیفرینشیل ایکویشن اکویشن ہوتی ہیں جس کو ہم نے سالو کرنا ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں کہ ٹیلر سیریز میں کیا کیا تھا ہم نے ٹیلر سیریز میں یہ کیا تھا کہ d y by d t to f t y ہمارے پاس y t naught is equal to y naught دیا ہوا ہے یہ آپ کے پاس ایک انیشیل ویلیو پرابلم ہے انیشیل ویلیو پرابلم اس لیے ہے کہ آپ کے پاس انیشیل کنڈیشن دی ہوئی ہیں اور آپ کے پاس ایک ڈیفرینشیل اکویشن دی ہوئی ہے اس کو ہم نے سالو کرنا تھا بڑا آسان سا طریقہ کار تھا ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ٹیلر سیریز ایکسپینشن ہے جس میں y t is equal to y y t naught plus t minus t naught y dash t naught and so on so forth یہ جو ایکسپریشن ہے اس میں آپ نے کیا کیلکولیٹ کرنا ہے آپ نے وائی ٹی ناٹ دیا ہوا ہے آپ کے پاس وہ وائی ناٹ کے برابر ہے اسی طریقے سے y dash t naught calculate کرنا ہے y double dash t naught calculate کرنا ہے اس میں سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا جس میں آپ نے وائی ٹی کی ویلیو وہاں پر آ جائے گی and this will be an expression this will be function in terms of t وہاں پر کیا کریں گے آپ ٹی کی ویلیو مختلف سبسٹیوٹ کریں گے آپ کے پاس جواب آتا جائے گا یہ ایسے ہی اسٹارٹ کیا تھا کہ وائی ڈیش آپ کے پاس ایف ٹی وائی ہے اور یہ جو f t y right hand side پر ہے یہ ایک امپلسڈ فنکشن ہے کس کا ٹی اور وائی کا یہاں سے وائی ڈبل ڈیش معلوم کر لیتے ہیں آپ کے پاس f x plus f f y آ جاتا ہے اس کے بعد ہم وائی ٹرپل ڈیش معلوم کرتے ہیں وائی فور ڈیش معلوم کرتے ہیں وائی فائیو ڈیش معلوم کرتے ہیں y triple dash is equal to f x x plus two f f x y plus f square f y y plus f y f x plus f f y تو یہ ایکسپریشن جو ہے ہم نے آپ کو وائی ڈبل ڈیش کے وائی ٹرپل ڈیش کے وائی فور ڈیش کے وائی فائیو ڈیش کے بتائے تھے یہ ایک دفعہ پھر دکھا رہے ہیں اپنے نوٹس کو کمپیئر کر لیں اپنے جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو کلیریفائی کر لیں اور دیکھ لیں کافی پیسے سنبھال لیں آج کا جو لیکچر ہے اس کے اندر ڈیریویشن آر کے میتھڈ کی ہے رنگے کوٹے میتھڈ کی ہے اس کو ذرا ہم نے کرنا ہے تو کاپی پینسل سنبھال کے ساتھ ساتھ کرتے چلیں دیکھتے چلیں آج ایگزامپل کوئی نہیں ہے نومیریکل کیلکولیشن کوئی نہیں ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اگزامپلس کریں گے آئلر میتھڈ کیا تھا ہمارے پاس آئلر میتھڈ کے اندر ہم نے ایک ریکرنس ریلیشن معلوم کیا تھا اس کے بعد ماڈیفائڈ آئلس میتھڈ میں بھی ہم نے ایک ریکرنس ریلیشن ڈرائیو کیا تھا وہی چیز ہم دیکھتے ہیں وہ یہاں پر آپ کو بتائیں گے اتنی دیر میں جتنے آپ کاپی پینسل اپنی سنبھال رہے ہیں یاد ہے کہ آئرس میتھڈ میں ہم نے کیا کیا تھا اگر نہیں یاد ہے تو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ y m plus one is equal to y m plus h f t m y m آپ کے پاس کیا ہے d y by d t is equal to function of t y ہے نا اور آپ کیا کر سکتے ہیں اس کی value t naught y naught پہ معلوم کر سکتے ہیں تو d y by d t at t naught y naught is equal to f t naught y naught اسی طریقے سے آپ وہاں سے وائی ون کیلکولیٹ کر سکتے ہیں وائی ٹو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں وائی تھری کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ریکرنسلیشن تھا اس کے بعد کیا تھا ہمارے پاس یہ جو سلوپ ہے اس سلوپ کو ہم نے ریپلیس کیا تھا ماڈیفائڈ یولرس تھرم کے اندر ٹھیک ہے کبھی یولرس تھرم کہتے ہیں کبھی آئرس تھرم کہتے ہیں یہ ایک فرینچ میتھمیٹیشین ہے جس کے جس نے بہت سارا کام میتھمیٹکس کے اندر کیا ہوا ہے وہ یہاں پر ہم آپ کے ساتھ اس کا ایک خاص طریقہ کار آئلر میتھڈ یا ہم آئلرس ماڈیفائڈ میتھڈ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ آلرس میتھڈ کیا تھا ہمارے پاس ہم نے ایک ڈفرینشیل اکویشن کنسیڈر کی تھی d y by d t is equal to f t y اور اس کے اندر وہی کنڈیشن آپ کے پاس ہے y t naught is equal to y naught یعنی کہ یہ ایک انیشیل ویلیو پرابلم ہے value of the y at point t naught is equal to y naught تو d y by d t is equal to f t y and y t naught is equal to y naught اس کے بعد ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا وائی ون وائی ون کس کے برابر آیا آپ کے پاس y one is equal to y naught plus t one minus t naught f t naught y naught اور t one minus t naught کو آپ ایچ کر سکتے ہیں تو y one is equal to y naught plus h f t naught y naught اگر آپ کے پاس ایچ نہیں ہے تو t one minus t naught سے ایچ کی ویلیو آ جائے گی اور یہ ایچ کیا چیز ہے انٹرول ہے انٹرول کہاں پر ہے آپ کے پاس جو بھی ہارجنٹل ایکسس کے اوپر پوائنٹ دیے ایم ہے اس کا ایک ڈفرینس ہے یعنی کنٹینیوس ہے t naught t one t two t three t one minus t naught جو ہے آپ کے پاس ایچ ہے t two minus t one بی ایچ کے برابر ہے تو یہ اکولی اسپیسڈ انٹرول ہے similarly y two is equal to y one plus h f t one y one یہ ہم نے نکالا تھا نا کہ وائی ٹو کی value is equal to y one plus h f t one y one اور جنرلی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ y m plus one is equal to y m plus h f t m y m ٹھیک ہے یہاں تک کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے اگر ڈاؤٹ ہے تو آپ فوراً ای میل بھیجیں کسی جگہ پہ کوئی غلطی رہ گئی ہے تو پوائنٹ آؤٹ کریں تاکہ ہم اپنے لیکچر کو کریکٹ کر لیں اس کے بعد کیا تھا ماڈیفائڈ آئلس میتھڈ تھا یہ جو ماڈیفائڈ آئلس میتھڈ تھا اس کے اندر بھی وہ طریقہ کار وہی ہے صرف ایسا ہے کہ جو ہمارے پاس سلوپ ہے اس کو ہم چینج کرتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو آئلس میتھڈ تھا اس میں ہم کیا کرتے ہیں جو آپ کا جو کرو ہے جو ٹی وائی پلین کے اندر بن رہا ہوتا ہے اس کو ہم اپروکسیمیٹ کرتے ہیں by tangent at that very particular point تو ابھی جو سلوپ ہے اس کو ہم تھوڑا سا چینج کرتے ہیں اس کو ماڈیفائی کرتے ہیں اور سلوپ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایوریج ہوتا ہے اس کا کہ ایک current and plus the previous one کا ایوریج نکالتے ہیں مثال کے طور سے کیا کرتے ہیں اس کے اندر آپ وائی ون ون معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں وائی ون ون جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے وہ آئرس میتھڈ سے آتا ہے اس کے بعد آپ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کس طریقے سے کہ f t naught y naught plus f t one y one one divide by two یہ آپ کے پاس ایوریج آئے گا پریویس سلوپ کا اور دا کرنٹ ون کا ان دونوں کے جو ایوریج نکالتے ہیں اور وہ وہاں پر ہم لگاتے ہیں یہ Euler's method Euler's modified method تھا جو ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں یہ جو ماڈیفائڈ آئلس میتھڈ ہے اس کو ذرا دیکھ لیں اس کے اندر ہمارے پاس جو ریکرنس لیشن تھا وہ کیا تھا y m plus one is equal to y m plus h f t m y m plus f t m plus one y m plus one one تو اس کے اندر اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں تو تین چار چیزیں ہیں آپ کے پاس وائی ایم تو آپ نے کیلکولیٹ کر لیا یہ جو وائی ایم آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کے پیچھے کے اسٹیپ سے کیلکولیٹ کریں گے تو وائی ایم جو آپ کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے یہ ماڈیفائڈ آئلرس میتھڈ سے کر رہے ہوں گے اس کے اندر دوسری جو چیز ہے f t m m y آپ کے پاس ہوگا پچھلے اسٹیپ میں سے لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوگا جو آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہوگا f t m plus one y m plus one one یعنی اس نے ایک چیز جو ہے y m plus one one calculate کرنی ہوگی تو یہ y m plus one one جو ہے آپ کے پاس جو یہ لاسٹ اس کے اندر ایکسپریشن میں موجود ہے یہ آپ کہاں سے نکالیں گے یہ آئلرس میتھڈ سے نکالیں گے کیا کریں گے یہ آپ آئلر میتھڈ سے نکالیں گے تو یعنی کہ یہ جو ماڈیفائڈ آئلرس میتھڈ ہے اس کے اندر دو اسٹیپ ساتھ ساتھ چلنے ہوتے ہیں آئلر میتھڈ بھی چل رہا ہوتا ہے اور ماڈیفائڈ آئلر میتھڈ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے جو آئلر میتھڈ ہوتا ہے وہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے وہ صرف ہم y m plus one calculate کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ماڈیفائڈ آئلر میتھڈ جو ہے وہ سارے کے سارے y m plus one normal calculate کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ریلیشن تھا اسی کے ذریعے ہم نے آپ کے ساتھ ایک ایگزامپل کی تھی اور وہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی اس کو ذرا سے دیکھ لیجیے گا اور یہ ایک فارمولا ہے اس میں کسی وقت کنفیوژن ہونا نہیں چاہیے کیونکہ وائی ایم پلس ون جو ہے اپ ڈیٹڈ ویلیو ہے اور یہ ڈرائیو کی جاتی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کئی دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں کہ آئلس میتھڈ سے ہے اور یہ جو y m plus one simple ہے یہ کہاں سے آتا ہے یہ ماڈیفائڈ آئلس میتھڈ سے آتا ہے جناب اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو چاہے آپ رونگا کٹا میتھڈ کہہ دیں رونگے کٹے میتھڈ کہہ دیں رنگے کٹا میتھڈ کہہ دیں واٹ ایور اٹ از میرے لیے آسانی سے اس کو ہم آر کے میتھڈس کہیں گے اور یہ آر کے میتھڈ کیا ہے یہ ہم آپ کو ابھی ڈیٹیل میں بتائیں گے یہ سب سے امپورٹنٹ اہم ہے جتنے بھی ہم نے ابھی طریقۂ کار پڑھے ہیں جتنے بھی ہم نے میتھڈ پڑھے ہیں یعنی کہ تین پڑھ لیے نا ایک ہم نے ٹیلر سیریز کی بات کر لی تھی ایک ہم نے آئلرس سیریز کی بات کر لی تھی اس کے بعد تیسری جو چیز یہ ہے ہم نے ماڈیفائڈ آئلرس میتھڈ کی بھی بات چیت کر لی ہے لیکن کس سے یہ جو ہے زیادہ استعمال ہوتے ہیں بڑے امپورٹنٹ اور اہم ہیں اس کو ساتھ ساتھ میں نے سلائڈس بنا لی ہیں آپ بھی دیکھتے چلیے گا آپ بھی پڑھیے گا میں بھی پڑھوں گا اور اس کو ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتے جائیں گے these are computationally most efficient methods in terms of accuracy میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایکوریسی سب سے امپورٹنٹ جو نیومیریکل انالیسس کا جسٹ ہے وہ ہے ایکوریسی کتنا ایکوریٹ ریزلٹ آپ نکال سکتے ہیں اور ساری جو ایکسرسائز ہو رہی ہے ابھی تک جتنا بھی ہم کام کر چکے ہیں یہ جتنے بھی لیکچرس ابھی تک کیے ہیں ہم کہتے ہیں کہ we should go to the near accurate کبھی چانسز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس ہنڈریڈ پرسینٹ ایکوریسی مل جاتی ہے کبھی ninety nine point nine nine nine percent تک بھی ایکوریسی مل جائے تو ہم کہتے ہیں صحیح ہے تو لیکن یہ جیسے بتایا کہ یہ آر کے میتھڈ جو ہیں they are computationally most efficient methods اور جلدی ایفیشینٹ کا مطلب ہے کہ جلدی آپ کے پاس رزلٹ آ جاتا ہے اور کافی صحیح ایکوریٹ ہوتا ہے they were developed by two German mathematician Runge and Kutta ٹھیک ہے نا تو these are the two German mathematicians جنہوں نے یہ کیا تھا انہی کے نام کے اوپر یہ طریقہ کار ہیں یہ انہوں نے اور بھی بہت سارے کام میتھمیٹکس میں کیے ہیں they are distinguished by they are orders in the sense that they agree with Taylor series solution up to to the terms of h the power r where r is the order of the method یہ جو طریقہ کار ہے یہ وہی تقریباً جو ٹیلر سیریز کے اوپر ہے لیکن h to the power r power تک یعنی ایچ آپ کے پاس ہے نا ایچ کیا چیز ہے بیسیکلی ڈفرینس ہے نا جس میں t minus t naught to the power r وہاں تک تو یہ ایگری کرتے ہیں لیکن اس کے بعد جب جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایکوریسی کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے بعد بہت ساری ٹرمس اور بھی ہو سکتی ہیں تو جب زیادہ ٹرمس بڑھ جاتی ہیں تو ٹیلر سیریز اتنی زیادہ ایکوریٹ نہیں رہتی ہے لیکن یہ جو چیز ہے آر کے میتھڈ یہ زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہے وہاں تک تو ہے نا ٹیلر سیریز اور یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد ٹیلر سیریز میں تھوڑی سی ایرر آنا شروع ہو جاتا ہے جبکہ اس میتھڈ کے اندر اتنا زیادہ ایرر نہیں آتا ہے these methods do not demand prior computation of higher derivatives of y t s and T S M ایک چیز یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے پاس ٹی ایس ایم کا مطلب Taylor series method Taylor series method کے اندر ہم ہائر آرڈر ڈیریویٹی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یعنی وائی فور ڈیش ہے وائی فائیو ڈیش ہے وائی سکس ڈیش ہے وہاں تک جا رہے ہوتے ہیں نا تو یہ زیادہ ہائر آرڈر ڈیریویٹیو کی طرف اتنا زیادہ ایمفیسائز نہیں کرتے ابھی ہم دیکھیں گے ابھی ہم دیکھ لیں اس کے بعد یہ جو ساری تقریر ہے نا یہ آپ کو کلیئر ہوتی جائے گی دوبارہ سے جب سلائڈس آپ پڑھیے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ باتیں صحیح ہیں fourth order R K methods are widely use for finding the numerical solution of linear اور nonlinear ordinary differential equations the development of which is complicated algebraically اب یہ ہم نے کہا ہے یہ ایک جو اگر اس سلائڈس کو آپ غور سے پڑھیں تو اس میں دو تین چیزیں ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ جو آر کے میتھڈ ہے یہ فورتھ آرڈر کا یہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے for finding the solution of linear اور nonlinear ordinary differential equation لیکن یہ اس کو جب اگر ہم ڈیولپ کرنا چاہیں تو یہ الجبرائی کافی کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سیکنڈ آرڈر کو ہم ڈرائیو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ فورتھ آرڈر کو بھی اسی طریقے سے ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں اس وقت نہیں لیکن الجبرائکلی لوگوں نے ڈرائیو کیا ہوا ہے اور اس کے پروف موجود ہیں ہم آپ کے لیے سمپل سی کیلکولیشن کریں گے تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ فورتھ آرڈر کے جو آر کے میتھڈس ہیں یہ زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں to find the solution of linear اور nonlinear ordinary differential equations لیکن اس کے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کافی الجبرائکلی کے لیے کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے therefore we convey the basic idea of these method by developing the second order R K method which we shall refer hereafter as R K method ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فورتھ آرڈر تک جانے کی ضرورت نہیں ہم سیکنڈ آرڈر تک کر لیں گے اور پھر سملرلی انالوجی استعمال کر کے ہم بالکل اسی سملرٹی کو استعمال کرتے ہوئے آگے فورتھ آرڈر کو ہم ڈرائیو کر لیں گے یہ تھرڈ آرڈر اس طرح کا ہوگا فورتھ آرڈر اس طرح سے ہوگا اینڈ ففتھ آرڈر اس طرح سے ہو سکتا ہے ہم فورتھ آرڈر تک انٹرسٹڈ ہیں تو وہ ہم وہاں سے ہم ڈرائیو کر لیں گے ٹھیک بات ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے میں نے یہ کہا ہے پچھلی سلائڈ کے اندر کہ فورتھ آرڈر ڈرائیو کرنا ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے تو ہم سیکنڈ آرڈر تک ڈرائیو کر لیں گے اور ہم کہیں گے فورتھ آرڈر بھی اسی طرح کا ہوگا اگر آپ کو ڈرائیو کرنا ہے تو ضرور کریں بڑی اچھی بات ہوگی I be very happy to help you out in that one اب دیکھیں نیکسٹ سلائڈ کے اندر جو آپ کے پاس ہے please recall the modified Euler's method which can be viewed as کیا ہے y n plus one is equal to y n plus h multiplied with average of slopes screen پہ دیکھیں اس کو غور سے کیا چیز ہے ہمارے پاس ہے y n plus one is equal to y n plus h multiplied with with average of the slopes یعنی دو سلوپس ہیں نا آپ کے پاس جس میں آپ کے پاس تھا f t m n y m اور اس کے بعد نیکسٹ کیا تھا جس کے اندر ہمارے پاس پاور میں ون تھی یعنی اوپر سفکس میں ون تھی this in fact is a basic idea of R K method R K method میں بالکل یہی چیز ہے کہ Y N plus one is equal to Y N plus H and multiplied with average of the slope لیکن ایوریج آف دا سلوپس کیسے معلوم کریں گے کیسے کیلکولیٹ کریں گے that is the most important thing اب دیکھتے ہیں آگے نیکسٹ سلائڈ میں لکھا ہے here we find the slopes not only at T N but also at several other interior points ہم نے یہ کیا کہا ہے کہ اینڈ پوائنٹ پہ نہیں معلوم کریں گے لیکن اس کے جو بیچ کے بہت سارے پوائنٹس پہ ہم اس کا سلوپ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے and take the weighted average of these slopes and add to to Y Y N N get plus one ٹھیک ہے جناب ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ جو ہے ٹی این کے اوپر ہی سلوپ نہیں لیں گے بلکہ اور جو بیچ میں پوائنٹس ہیں نا بہت سارے پوائنٹس ہم لیں گے اور ان سب کا ایک ویٹڈ ایوریج لیں گے ایک جگہ پہ لیں گے سلوپ یہ تو تھا نا یہاں پہ آپ کے پاس کے sum of the two slopes تھا دو کی بجائے یہ کافی جگہوں پر ہم اور لیں گے اور ان سب کا ویٹڈ ایوریج نکالیں گے نا we shall derive the second order R K method in the following slides تو ہمارے پاس جب سلائس آپ کے پاس آئیں گی اس کو غور سے دیکھیے گا میں ذرا سلو سلو کروں گا آرام آرام کے ساتھ کیونکہ ڈیریویشن ہے یہ میتھمیٹکس ہے اس کے اندر غلطی کی گنجائش بالکل نہیں ہے ٹھیک ہے اگر کسی جگہ یہاں پہ آپ کو کوئی ٹائپوگرافیکل ایرر ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ اگر وہ غلطی ہو گئی ہے تو we'll have to rectify then and there immediately start کرتے ہیں from the very beginning we consider simple کہاں سے کرتے ہیں انیشیل ویلو پرابلم سے وہ کیا ہے وہی آپ کے پاس D Y by D T is equal to F T Y and Y T N is equal to Y N ٹھیک ہے یہ کنڈیشن آپ کے پاس ڈی وی ہے ذرا غور سے دیکھیں کہ Y T N is equal to Y N یعنی کہ وائی ٹی ناٹ کیا ہو جائے گا وائی ناٹ کے برابر ہو جائے گا وائی ٹی ون کس کے برابر ہو جائے گا وائی ون کے برابر ہو جائے گا اینڈ سو سو آن فورتھ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیز بھی ہم ڈیفائن کر رہے ہیں یہ جو ڈیفائن کر رہے ہیں یہ ذرا غور سے دیکھ لیں پہلی ڈیفینیشن میں ہم نے کے ون کو ڈیفائن کیا ہے کے ون کیا ہے K one is equal to H F T N N Y H F T N Y N یعنی کہ آپ کے پاس D Y by D T جو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں at the point T N Y N اس کو ہم نے کیا کہا ہے کے ون کہا ہے اور کے ٹو کیا ہے کے ٹو یہ کے ٹو ہے کے ٹو پہاڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ کے ٹو ایک ویریبل ہے جو ہم بتا رہے ہیں K two is equal to H F T N plus alpha H Y N plus B K one K two is equal to H F T N plus alpha H Y N plus beta K one and take the weighted average of K one and K two and add to Y N to get Y N plus one اب کیا کرنا ہے کے ون اور کے ٹو کا آپ نے ویٹڈ ایوریج معلوم کرنا ہے کے ون اور کے ٹو کا ویٹڈ ایوریج کیا ہوگا اگر فرض کر لیا ہم ویٹ لگا دیں ڈبلو ون ڈبلو ٹو تو کیا ہو جائے گا W one K one plus W two K two اور اس کو کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے کس کے اندر وائی این کے اندر to get Y N plus one ہم نے کیا کیا ہے ابھی تک یہ جو سلائڈ ہمارے پاس موجود تھی اس سلائڈ کے اندر ہم نے کیا کیا ہے اس سلائڈ کے اندر ہمارے پاس انیشیل ویلیو پرابلم دیا ہوا تھا D Y by D T is equal to function D Y اور آپ کے پاس دیا ہوا Y T N is equal to Y N اب ہم نے کیا کیا دو ڈیفینیشنس کی ہیں دو چیزیں ڈیفائن کی ہیں کے ون اور کے ٹو اور اسی طریقے سے ہم نے کہا کہ اس کے ویٹڈ ایوریج نہیں یعنی کے ون کے ٹو جو ہے اس کا ویٹڈ ایوریج کیا ہو جائے گا W one plus W one K one plus W two K two اور اس کو ہم نے ایڈ کرنا ہے کہ اس کے اندر Y N to get Y N plus one ٹھیک ہے یہ اسٹیپس ابھی آئیں گے میں نے کہا کہ اس کو آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلو یہ دس از دا وے فارورڈ آگے چلیں جناب نا we seek the formula of the form Y Y N N plus plus one is equal to W one K one plus W two K two یہی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے جو کے ون ڈیفائن کیا اور کے ٹو ڈیفائن کیا ہے ٹھیک ہے کے ون کو ڈیفائن کیا اور کے ٹو کو ڈیفائن کر دیا نا تو ہمارے پاس کیا گیا Y N plus one is equal to Y N plus W one K one plus W two K two جو پچھلے سلائیڈ میں لکھا تھا وہ سمپل سے انگلش میں لکھا تھا یا ہم نے اس کو میتھمیٹیکلی ایکسپریس کر دیا ہے where alpha beta W one and W two are constants so that the above equation agree with the Taylor series expansion as high and order as possible تو یہ ہمارے پاس جو چیزیں آئی تھیں اس کے اندر ہمارے پاس جو نئے کانسٹینٹ ہیں جو ہم نے معلوم کرنے ہیں وہ کیا ہوں گے وہ الفا ہیں اور بیٹا ہیں الفا بیٹا کہاں پہ آئے تھے جو ہمارے پاس کے ٹو کے اندر آئے تھے نا الفا بیٹا اور پھر ڈبلو ون ڈبلو ٹو جو ہمارے پاس ویٹس ہیں ان کو ہم نے ڈرائیو کرنا ہوگا یعنی کہ یہ چیزیں ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے اس طریقے سے کہ جو ہمارے پاس اگر ہم یہ سبسٹیچیوٹ کریں اس فارمولے کے اندر تو یہ ٹیلر سیریز کے ساتھ میچ کرے اس کے ساتھ بالکل مطابقت کرے ونس اگین کہ کیا ہے Y N plus one is equal to Y N plus W one K one plus W two K two اور اس کے اندر ہمارے پاس کے ٹو کے اندر الفا اور بیٹا ہے تو آپ نے کیا معلوم کرنے ہیں alpha beta W one W two in such way that they agree with the Taylor series expansion as high an order as possible یعنی جتنے ہائر آرڈر تک جا سکتے ہیں کہ جس میں وائی فور کی بات کرتے ہیں وائی ٹین کی بات کرتے ہیں وائی ٹوینٹی کی بات کرتے ہیں so on so forth this using Taylor series expansion we have اب جو ٹیلر سیریز کے اندر ہمارے پاس ایکسپینشن تھا جو ہم نے اس لیکچر سے پچھلے لیکچر میں کیا تھا جس میں تھرٹی فائیو لیکچر کے اندر ٹیلر سیریز میں ہمارے پاس کیا آیا تھا یہ تھا نا Y T N plus one is equal to Y T N plus H Y dash T N plus one so forth اور ایچ آپ کے پاس وہی انٹرول تھا جس کو ہم نے ٹی مائنس ٹی ناٹ کے یا T one minus T naught یا T two minus T naught کے برابر ہم نے بتایا تھا یہ ہمارے پاس کیا آ گیا Y T N plus one is equal to Y T N plus H Y dash T N plus H square by two Y double dash T N plus H cube divide by six Y triple dash T N and so on so forth اس کے بعد آ جائے گا آپ کے پاس H four divide by four factorial Y four dash T N and so on یہ آپ کے پاس کیا چیز ہے ٹیلر سیریز کے ایکسپینشن ہے کوئی چیز تو پرابلم نہیں کر رہی ہے اگر کر رہی ہے تو ابھی رک جائیں چلے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو آگے چلتے ہیں نا rewriting the equation we get اب کیا چیز ہے جو ڈیریویٹو آف وائی کو ان ٹرمز آف ایف ہم نے جو لکھنا ہے کیونکہ اس سے پہلی سلائڈ میں ہم نے کیا کہا ہے اس میں وائی ٹی این کہا ہے لیکن وائی ٹی این کی ہمیں ویلو پتہ ہے وہ کس کے برابر ہے وہ ہم in terms of F express کریں گے یہ چیز میں نے یہاں پر لکھی ہے اس کو غور سے دیکھ لیں Y N plus one is equal to Y N plus H F T N Y N plus H square by two F T plus F F Y اب یہ ایف ایف وائی یہ وہی نوٹیشن ہے جس کے اندر کیا ہے یہ آپ کے پاس partial derivative D by X وغیرہ ہوتے ہیں plus H cube divide by six F T T plus two F F T Y plus F square F Y Y plus F Y into F T plus F F Y plus order H to the power four اب اس کو اگر غور سے دیکھیں تو اس کے اندر ہم نے کیا رکھا ہے آپ کو پہلے جو چار ٹرمس ہم نے بتا دیے اسٹارٹ کر کے پہلے وائی این کی ٹرم ہے پھر اس کے بعد ایچ کی ٹرم ہے پھر ایچ اسکوائر کی ٹرم ہے اور پھر ایچ کیوب والی ٹرم ہے اور ہم نے کہا باقی جو ٹرم ہے یعنی order of H to the power four کی ٹرمس ساری کی ساری اس کو O capital H to the power four لکھ دیے اب ہم نے کیا کہا ہے کہ یہاں پہ سارے کے سارے derivative they have to be calculated here all derivatives are calculated at T N Y N یعنی کہ اس پوائنٹ پہ جو ٹی این وائی این ہے اس پہ سارے کے سارے ڈیریویٹو آپ کو کیا کرنا ہوں گے کیلکولیٹ کرنے ہوں گے تو جناب یہاں تک ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں وہی ہم ٹیلر سیریز کے ساتھ ایکسپینشن کرتے چلے جا رہے ہیں next we shall rewrite the given equation after inserting the expression اور K one and K two as کیونکہ وہ وہاں پہ جو ویلیوز ہم نے کیلکولیٹ کر لی تھی نا تو وہ ہم یہاں پر اس کی ویلیو لگاتے چلتے جاتے ہیں تو Y N plus one is equal to Y N plus W one H F T N Y N plus W two H F T N plus alpha H Y N plus beta K one ٹھیک ہے نا یہاں پہ ہم نے کہا تھا نا کہ W one K one plus W two K two یہ کے ون اور کے ٹو کی ویلیو ہم نے یہاں پہ سبسٹیچیوٹ کر دی تو آپ کے پاس وائی این پلس ون آ گیا وائی این پلس ون کیا آ گیا that is go to Y N plus W one H into F اور ایف فنکشن کس چیز کا ہے ٹی این وائی این کا plus W two H F function now this function is T N plus alpha H Y N plus one beta K one یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے اس کو اگر غور سے دیکھیں گے function T N Y N کیا مطلب ہے کہ the value of that very function جو آپ کے پاس شروع میں دیا ہوا ہے اس کی value at the point T N Y N اور دوسرے کیس میں اس کی ویلو ہے T N plus alpha H Y N plus beta K one ٹھیک ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے آگے چلے اب کیا چیز ہے now using Taylor series expansion of two we obtain آپ کے پاس کیا آ جائے گا Y N plus one is equal to Y N plus W one H function of T N Y N plus W two H function of T N Y N plus alpha H F T plus beta K one F Y plus alpha square ٹھیک ہے یہاں پر کیا چیز ہے ہم نے اس کو وہاں پہ ویلو جو ہے وہ سبسٹیچیوٹ کر دی ہیں اور کہاں تک لیا ہے ہم نے یہاں پہ جس میں ایچ اسکوائر کی ٹرمس موجود ہیں ساری کی ساری ٹرمس چھوڑ دی ہیں یہاں دیکھیں آپ کے پاس بیسیکلی تین ٹرمس ہیں جس میں پہلی وائی این کے ساتھ ہے دوسری ڈبلو ون کے ساتھ ہے اور تیسری جو ہے ڈبلو ٹو کے ساتھ ہے اور اس کے بعد ساری ٹرمس آف ہائر آرڈر ہم نے یہاں پہ الگ کر دی ہیں یہ آپ کے پاس ایک ایکسپریشن آ گیا ابھی یہیں پہ بات ختم نہیں ہوئی ابھی ہم نے آگے چلنا ہے آگے چلنے کے بعد ہم نے اس کو سارے کو کیلکولیٹ کرنا ہے پھر ذرا دیکھیں تھوڑا سا here again all derivatives are computed at T N Y N جو بھی ہم ابھی بات چیت کر رہے ہیں جس کے اندر ڈیریویٹیو کی بات کرتے ہیں پہلے ڈیریویٹیو کی سیکنڈ ڈیریویٹیو کی یہ سارے کے سارے کس پہ کرنے کس پوائنٹ پہ ٹی این وائی این یہ وہی پوائنٹ ہے جس کے اوپر آپ نے اس کو ویلو معلوم کرنی ہے کیلکولیٹ کرنی ہے اپروکسیمیٹ کرنی ہے on inserting the expression for K one the above equation becomes اب کے ون یہاں پہ تھا نا کے ون کی جگہ ہم نے ویلو سبسٹیچیوٹ کی تو ہمارے پاس کیا آ گیا Y N plus one is equal to Y N plus W one plus W two H F alpha H F T plus beta H F F Y plus alpha square H square divide by two F T T plus alpha beta H square F F T Y plus beta square H square divide by two F F F F square Y Y plus order H cube دیکھ لیں ذرا اسکرین کے اوپر غور سے کہ وائی این پلس ون کیا ہے یہ وہیں سے صرف ہم نے کے ون کی ویلیو سبسٹیوٹ کی اور کچھ بھی نہیں کیا ہے سمپل سال جبرا ہے کلاس ایٹ کا تھوڑا سا یہاں کمپلیکیٹیڈ ہے وہاں پر سمپل ایکس وائی ہوتا ہے یہاں پہ ایف ایف آ گیا ایف آئی وائی آ گیا سو آن سو فورتھ لیکن یہ چیزیں وہی ہیں وہی ٹیلر سیریز کے ساتھ ہم چلتے جا رہے ہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے Y N plus one is equal to Y N plus W one plus W two H F جس فنکشن کس کا ہے یہ آپ کے پاس موجود ہے of alpha H F T plus beta H F F Y Y plus so on so forth آگے چلیں جی آگے چلتے ہیں on rearranging in the increasing power of H we get اب کیا کیا ہم نے اس کو ری ارینج کیا ہے جو آپ کے پاس اسکرین پہ موجود ہے اس میں صرف ری ارینجمنٹ ہے وہی چیز ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے چینج کیا ہے Y N plus one is equal to Y N plus W one plus W two H F plus W square H square into alpha F T plus beta F F Y plus W two H cube into alpha square by two F T T plus alpha beta F F T Y plus beta square F square F F Y divide by two plus order H two the power four اس کے اندر کیا چیز ہے یہ بالکل وہی چیز ہے اس سے پہلے والی سلائڈ تھی صرف اس کو ارینج کر دیا ہے in the ascending order of h پہلی ٹرم میں ایچ نہیں ہے دوسری میں ایچ ہے تیسری میں ایچ اسکوائر ہے چوتھی میں ایچ کیوب ہے اس کے بعد ہائر آرڈر کی ٹرمس موجود ہیں کوئی چیز یہاں پر تنگ تو نہیں کر رہی ٹھیک ہے آگے چلیں جناب صرف اس کو ارینج کر رہے ہیں اس کو آرگنائز کر رہے ہیں نا اکویٹنگ دا کافی of h and h square in دو اکویشنس وی اوٹین اب آپ کے پاس دو اکویشن ہیں ایک تو آرجنل آپ کے پاس ٹیلر سیریز ہے اور ایک آپ کے پاس یہاں پر ہے تو اس کو اگر آپ کمپیئر کریں دونوں کو ان کے کوفیشنس وغیرہ دیکھیں تو آپ کے پاس کیا جائے گا آپ کے پاس آ جائے گا W one plus W two is equal to one W two into alpha F T plus beta F F Y is equal to F T plus F F Y divide by two تو یہ جناب دیکھیں آپ کے پاس کیا چیز آ گئی یہ ایک چیز ڈفرینٹ آ گئی اسی طریقے سے ہمارے پاس W one plus W two is two one and so on so forth W two alpha plus W two two beta is equal half ٹھیک ہے W W two two two alpha plus beta is equal half اب آگے چلیں جناب اس کو ذرا دیکھ لیں اس میں ہمارے پاس کیا چیز ہے اسکرین کے اوپر یہ ہے this we have three equations in four unknowns and so we can choose one value arbitrarily تو ہمارے پاس کیا چیز ہے چار ان نون ہیں ہمارے پاس کون سے چار ان نون ہیں جناب W one W two alpha اور بیٹا یہ جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ ہم یہ چار ہیں ان کو کیلکولیٹ کریں گے اور ان کی ویلیو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے جس میں alpha beta W one W two alpha اور بیٹا کہاں سے آئے تھے جس میں ہم نے کے ون کے ٹو کی بات چیت کی تھی اور ہمارے پاس ویٹس آئے تھے ڈبلو ون ڈبلو ٹو اب یہ ہمارے پاس چار ان نون ہیں تھری اکویشنس ہیں تو ہم نے کیا کہا ہے کہ اس میں سے کسی ایک کو بھی آپ کوئی آربیٹری ویلیو دے سکتے ہیں اب ہم کیا کریں گے ہم سب کو الفا بیٹا اور ڈبلو ون کو ایکسپریس کریں گے ان ٹرمز آف ڈبلو ٹو اور ڈبلو ٹو کی ایک ویلیو ہم چوز کر لیں گے اس سے ہمارے پاس کیا آ جائے گا alpha beta W one W two آ جائے گا پھر ڈبلو ٹو کی دوسری ویلیو کیلکولیٹ کریں گے یا سپوز کر لیں گے تو اس کے بعد کیا کریں گے ہم الفا بیٹا اور ڈبلو ون معلوم کر سکتے ہیں یہی اسٹیپ یہاں پہ ہم کریں گے یہی بات ہے نا this we have three equations in four unknowns and so we can choose one value arbitrary solving we get W one کیا ہوگا آپ کے پاس W one is equal to one minus W two alpha is equal to one over two W two beta is equal to one over two W two ٹھیک بات ہے کوئی بات پرابلم تو نہیں ہے یہ کہاں سے آئے تھے ایک دفعہ پھر دوبارہ سے ہم پیچھے والی سلائڈ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس یہ ہے کہ W one plus W W two two two is equal one ہے into alpha F T plus beta F F Y is equal to F T plus F F Y divide by two ٹھیک ہے نا اب یہاں سے اگر آپ دیکھیں اس کو کمپیئر کریں کوفیشنٹ کو یہ جو سیکنڈ آپ کے پاس اکویشن دی ہوئی ہے اس کے اندر اگر ایف ٹی کے کافیشن کمپیئر کریں تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا ہے ڈبلو ٹو الفا ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اس کا کافیشن ون بائی ٹو ہے اسی طریقے سے ایف ایف وائی کے جو کافی کمپیئر کریں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ وہ کیا چیز ہے ڈبلو ٹو بیٹا ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس ون بائی ٹو ہے تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ W two alpha is equal to W two beta is equal to one by two ہے ٹھیک ہے اور اسی کو ہم آگے لے کے چلے تھے جس میں ہم نے بتایا تھا کہ الفا کی ویلیو بھی ون اوور ٹو ڈبلو ٹو ہے اور بیٹا کی ویلیو بھی ون اوور ٹو ڈبلو ٹو ہے یعنی کہ شاید یہ دونوں برابر ہے ویئر ڈبلو two is arbitrary and various values can be assigned to it کوئی بھی آپ اس کی ویلوز دے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند آئے وہ ویلیو دیں آپ کے پاس ڈبلو ون الفا اور بیٹا کورسپونڈنگلی آ جائے گا اب یہ ہمارے پاس جو ہم نے کیلکولیٹ کرنا تھا جس میں الفا کیلکولیٹ کر لیا جس میں ہم نے بیٹا کیلکولیٹ کر لیا جس میں ڈبلو ون کیلکولیٹ کر لیا ڈبلو ٹو کیلکولیٹ کر لیا ٹھیک ہے ہم یہ کیا کر رہے ہیں بیسیکلی ہم اپروکسیمیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ایک طریقہ کار معلوم کرنے کی کوشش کریں جس سے ہم نومیریکل سولوشن معلوم کر لیں اس کا جو آرڈنری ڈیفرینشیل ایکویشن آپ کے پاس ہے اب یہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں اس سے ہمارے پاس دو کیسز آتے ہیں we now consider two cases which are popular دو کیسز ہم کرتے ہیں جو کہ کافی کامن ہیں کافی پاپولر ہیں اس میں کیس ون کیا ہے if you choose W two is equal to one by three then W one is equal to two by three ٹھیک ہے نا اب ڈبلو ٹو کی ویلو کیا کی ون بائی تھری چوز کر لیے اور ڈبلو ون کی ویلو کیا گئی ٹو بائی تھری اسی طریقے سے کیا آ گیا alpha is equal to beta is equal to three by two آ گیا یہاں پہ میں نے کیا کیا ایک آربیٹری سی ویلیو چوز کر لی ہے کیا چوز کی ہے جس کے اندر میں نے بتایا آپ کو کہ ڈبلو ٹو کی ویلیو جو ہے ون بائی تھری ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک پاپولر سی چیز ہے اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی میں بعد میں بتاؤں گا جس میں ہم نے ڈبلو ٹو کو کر لیا ون بائی تھری جب ڈبلو ٹو کی ویلو ہمارے پاس پتہ چل گئی تو ہمیں الفا کی ویلیو پتہ چل جائے گی ہمیں بیٹا کی ویلو پتہ چل جائے گی ہمیں ڈبلو ون کی ویلیو پتہ چل جائے گی اس کے بعد ہم ایک دوسرا کیس لیں گے جس کے اندر ہم ڈفرینٹ ویلیو سبسٹیوٹ کریں گے وہاں سے ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے تو بیسیکلی اس پوری ایکسرسائز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے alpha beta W one W two introduce کیا اور الٹیمیٹلی ان کی ویلیوز ہم نے کیلکولیٹ کی ہے جس سے ہمیں اچھی اپروکسیمیشن مل جائے گی جس سے ہمیں اچھا سلوشن مل جائے گا آگے چلتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے W two is equal to one by three W one is equal to two by three alpha is equal to beta is equal to three by two تو آپ کے پاس وائی این پلس ون کیا آ گیا وائی این پلس ون آ گیا is equal to Y N plus one by three two K one plus K two اور کے ون کی قیمت آپ کو پتہ ہے ایچ ایف ٹی وائی ہوتی ہے اور کے ٹو کی قیمت آپ کو پتہ ہے h f t plus three by two h y plus three by two k one یہاں پر کیا چیز ہے ہم نے وہ ویلیو سبسٹیچیوٹ کر دی ہیں جو کہ اس کی اس کی ہیں الفا اور بیٹا کی ہیں ٹی پلس الفا ایچ ہوتا تھا اور پلس وائی پلس بیٹا کے ون ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم نے الفا اور بیٹا کی سبسٹیچیوٹ کر دی ہے ویلیو ونس اگین میں سب پڑھ لیتا ہوں y n plus one is equal to y n plus one by three into two k one plus k two k one is equal to h f t y k two is equal to h f t plus three by two h y plus three by two k one یہ کیس ون تھا جس کے اندر ہم نے y n plus one calculate کیا آگے چلیں جناب آگے کیس ٹو ہے اف یو کنسیڈر ڈبلو two is equal to one by two اب آپ نے کیا کیا ہے ڈبلو two is equal to one by two کر لیا ہے یعنی کہ ویٹ جو آپ نے پوائنٹ فائیو پہلے کیس میں آپ نے پوائنٹ تھری کیا تھا اور ڈبلو one is equal to one by two یہاں سے کیلکولیٹ کریں گے اور یہاں سے ہمارے پاس کیا آ جائے گا الفا اور بیٹا دونوں برابر ہیں alpha is equal to beta is equal to one then y n plus one is equal to y n plus one by two k one plus k two اور اس کو لکھ سکتے ہیں y n plus one is equal to y n plus k one plus k two divide by two جبکہ ہمارے پاس کے ون کی ویلیو کیا ہے k one is equal to h into f t y k two is equal to h f h function of t plus h y plus k1. I read it again yn plus 1 is equal to yn plus 1 by 2 k1 plus k2 جس کے اندر ہے k1 کی قیمت ہے آپ کے پاس k1 is equal to hf t y and k2 is equal to h function of t plus h y plus k1. تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو آپ نے k1 اور k2 کی ویلیو معلوم کرنی ہے آسانی سے آپ کے پاس yn plus 1 آ جائے گا اور آپ کے پاس yn plus 1 کیا ہے yn آپ کو پتہ ہے k1 آپ کو پتہ ہے k2 پتہ ہے, k2 پتہ ہے y n plus one is equal to y n plus k one plus k two divide by two آ جائے گا تو یہ دو کیسز تھے دونوں ہم نے کنسیڈر کر لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے ذریعے ایگزامپل سالو کریں گے ایگزامپلس میں کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس کو ذرا دوبارہ سے دیکھ لیں in fact we can recognize that this equation is the modified Euler's method and is therefore a special case of a second order R K method these they R K method since they up to series terms up square ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے اس کے اندر اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ وہی ماڈیفائڈ آئلرس فارم کو اگر آپ نے دیکھنا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں اس کو کمپیئر کریں تو تقریباً اسی طرح کی کچھ چیزیں آئی ہیں اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ٹیلر سیریز کے ساتھ جہاں پہ آپ کے پاس ٹرمس ایچ اسکوائر ہے وہاں پر یہ اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے اسی کے ساتھ ایگری کرتی ہے اس کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیں in fact we can recognize that this equation is the modified Euler's method and is therefore a special case of a second order Runge Kutta method کیا چیز یعنی کہ آئلس میتھڈ کی آئلس ماڈیفائڈ میتھڈ جو ہے وہ ایک اسپیشلائز کیس ہے آر کے میتھڈ کی یہاں میں نے کیا چیز کہی ہے میں نے ایک جنرل سی اکویشن ڈرائیو کی ہے اس جنرل اکویشن کے اندر اگر ہم کوئی خاص کنڈیشن لگائیں تو آپ کے پاس ماڈیفائڈ آئلرس میتھڈ آ جائے گا یعنی کہ جو وہاں پہ اکویشن ہم نے ڈرائیو کی تھی وہ بھی تقریباً کچھ اسی طرح کی تھی اور وہ ایک اسپیشل کیس ہے یہ ایک جنرل کیس ہے اور وہ یہاں سے ہم اس کو ڈرائیو کر سکتے ہیں یہ میں نے کہا کہ آپ کو ذرا ساتھ ساتھ بتاتا چلوں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ وہی ٹیلر سیریز ہے جس کے اندر ہم نے ایچ اسکوائر یعنی کہ اس کی ٹرمس کو ہم نے کنسیڈر کیا ہے اور دوسری جو ٹرمس ہیں اس کو ہم نے اگنور کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں تک کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے جس کے اندر ہم نے وائی این پلس ون کیا معلوم کیا y n plus one is equal to y n plus k one plus k two divide by two یہاں پر بھی وہی ہے کیا چیز ہے ایوریج آف دا سلوپ معلوم کیا ہے یہاں پہ اور ماڈیفائڈ آئلس میتھڈ کے اندر بھی ہم کیا اپلائی کرتے ہیں جس کے اندر ایوریج آف دا سلوپ لگاتے ہیں یاد ہے یہ وہی چیز ہے ٹھیک ہے اس کو پڑھ لیں lastly these equation are known as second order R K method since they agree with Taylor series solution up to the term h square آگے چلیں جناب defining the local truncation error T E is the difference between the exact solution y t n plus one at t equal to t n plus one and the numerical solution y n plus one obtained using the second order R K method we have کیا چیز ہے T is equal to y t n plus one minus y n plus one اب یہ ہمارے پاس ایک ٹرنکیشن ایرر ہے کہ کس جگہ پر آپ نے اس کو روکنا ہے کہاں تک جانا ہے کہاں تک آگے اس کو اسٹاپ کرنا ہے یعنی کوئی اسٹاپک رول تو ہونا چاہیے نا اب ہم نے ایک ٹرنکیشن ایرر ڈیفائن کیا T equal to y t n plus one minus y n plus one یعنی وائی این پلس ون کیا چیز ہے یہ وہ ویلیو ہے اس پوائنٹ پر ہم نے نکالنی ہے یعنی اس کے اندر دیکھیں ایک ڈفرینس ہے y at t n plus one اور وائی این پلس ون میں تھوڑا سا فرق ہے پھر دیکھ لیں اس کو غور سے لوکل ٹرنکیشن ایرر ٹی کیا ہے is a difference between the exact solution y t n plus one at t t n plus one and the numerical solution y n plus one تو دو چیزیں مختلف ہیں ایک تو ایگزیکٹ سولوشن ہے اور ایک numerical solution y n plus one کیا چیز ہے یہ آپ کے پاس نومیریکل سولوشن ہے جو آپ نے یہاں سے کیلکولیٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے نا y n plus one to y n plus k one plus k two divide by two جو آپ کیلکولیٹ کریں گے لیکن اگر آپ نے وہ ویلو سبسٹیچیوٹ کریں وائی کے اندر تو y t n plus one کیا آئے گا that is the exact value of y at that very particular point تو ان کے جو درمیان میں جو ڈفرینس ہے اس کو ہم ٹرنکیشن ایرر ٹی ای سے ڈینوٹ کر رہے ہیں and T is equal to Y T M plus one minus Y M now substituting W two is equal to one over two W one is equal to one minus one over two alpha beta is equal to alpha یعنی اب کیا کر رہے ہیں ہم یہاں پر ڈبلو ون ڈبلو ٹو اور بیٹا کو ایکسپریس کر رہے ہیں in terms of alpha alpha بھی ایک کانسٹینٹ ہے تو ہم نے ایک الفا کو اس وقت چوز کر لیا ہے کیونکہ ہمارے پاس چار تھے نا alpha beta W one W two تو اس میں اب ہم نے ڈبلو ون ڈبلو ٹو کو اور بیٹا کو ایکسپریس کیا ان ٹرمز آف الفا اس کے اندر اب یہ ویلیو ہم سبسٹیچیوٹ کریں گے وہ جو اکویشن ہم نے اوپر ابھی ڈرائیو کی تھی تو اس میں ہمارے پاس کیا چیز آ جائے گی پھر دیکھ لیں y n plus one is equal to y n plus h f t t plus h square by two f t plus f f y at t is equal to t n plus h cube alpha divide by four f t t plus two f f t y plus f square f y y at t is equal to t n تو یہ ہم نے کیا کیا اب اس کی جو اکویشن ہمارے پاس اوپر دی ہوئی تھی اس کے اندر اس کی ویلیو ہم نے سبسٹیچیوٹ کی کس کی ڈبلو ٹو کی کر دی ڈبلو ون کی کر دی اور بیٹا کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کی تو یہ ہمارے پاس ایک ایکسپریشن آیا جس کے اندر ہمیں صرف الفا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے نا اور کوئی نہ اس میں بیٹا ہے نہ اس کے اندر ڈبلو ون ہے نہ ڈبلو ٹو ہے پھر دیکھ لیں y n plus one is equal to y n plus h f t t plus h square by two f t plus f f y at t is equal to t n یہ آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے کس پوائنٹ پہ t is equal to t n پہ plus h cube alpha divide by four f t t plus two f f t y plus f square f y y t is equal to t n plus one so forth تو آگے بھی ٹرمس ہوں گی اس کے اندر ہم نے یہاں پر چار ٹرمس لے لی ہیں اس کے بعد اور بھی ایکسپریشن ہوں گے اور بھی چیزیں ہوں گی اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑا ہے اب ہمارے پاس کیا چیز ہے فائنلی وی اوپٹین اب یہ ہمارے پاس ٹرانکیشن ایرر آیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ نے کیلکولیٹ کر لیا ہے وائی این پلس ون اس کو کیا کرنا ہے آپ نے جو ہم نے ٹرانکیشن ایرر کا فارمولا بتایا تھا آپ کو کیا بتایا تھا یہ بتایا تھا کہ y at t n plus one minus y n plus one تو پہلے وائی کی value at t n plus one calculate کریں اور آپ نے وائی این پلس ون یہاں سے نکالا ہے اس میں آپ ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں تو آپ کے پاس ٹرنکیشن ایرر یہ آ جائے گا ٹرنکیشن ایرر کیا آ گیا آپ کے پاس that is equal to h cube within bracket one by six minus alpha by four into f t t plus two f f t y plus f square f y y plus one by six f y into f t plus f f y یہ آپ کے پاس ایکسپریشن آیا جو ٹرنکیشن ایرر کے بتائے گا اس کو فردر بھی ہم سمپلیفائی کر سکتے ہیں کس طریقے سے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں T is equal to h cube into one by six minus alpha by four y triple dash minus f y y dash plus one by six f y y dash کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ ایف وائی ڈیش کس کے برابر ہوتا ہے f y dash is equal to f t plus f f y and similarly یہ وائی ڈیش کی ویلیو ہم نے وہاں سے سبسٹیچیوٹ کی ہے جس کو ہم آسانی سے یاد کر سکتے ہیں truncation error is equal to h cube into one by six minus alpha by four into y triple dash minus f y y dash plus one by six f y y dash ٹھیک ہے پھر دیکھتے ہیں جناب آگے کیا ہمارے پاس آیا here for the expression for local truncation by T is to h cube into one by six minus alpha by four y triple dash plus alpha by four f y y dash یہ آپ کے پاس کیا آ گیا یہ ٹرانکیشن ایئر آ گیا اب یہ جو ٹرنکیشن ایرر کا آپ کے پاس جو ایکسپریشن آیا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اس کے اندر صرف الفا ہے ہم نے اوپر دو کیسز کیے تھے جس کے اندر ہم نے ڈبلو ٹو کی ویلیو ایک دفعہ کیس ون کے اندر ون بائی تھری تھی دوسرے کیس میں ہم نے ڈبلو ٹو کی ویلیو ون بائی ٹو کی دی یاد ہے نا جس میں ہم نے ساری چیزیں دوسری کیلکولیٹ کی تھیں جس میں الفا کی ویلیو معلوم کی تھی بیٹا کی ویلیو معلوم کی تھی اور اسی طرح سے ڈبلو ون کی قیمت معلوم کی تھی now what you will have to do کہ وہاں پر کیس ون کے اندر جو آپ کے پاس ڈبلو ٹو کی ویلیو ون بائی تھری تھی اور کیس ٹو کے اندر جس میں ڈبلو ٹو کی ویلیو ون بائی ٹو ہے وہاں پر جو الفا کی ویلیو معلوم کی ہے کیس ون اور کیس ٹو کے اندر یہاں پہ سبسٹیچیوٹ کریں ون بائی ون پہلے کیس ون کے لیے معلوم کریں ٹرنکیشن ایرر اور دوسری دفعہ کیا کریں سیکنڈ کیس کے لیے ٹرنکیشن ایرر معلوم کریں اور دیکھیں کون سا بڑا ایرر ہوگا کس جگہ پہ زیادہ ہے تو میں نے یہ آپ کے لیے ایک اچھی سی پرپوزیشن یہاں پہ کمپوز کی ہے کیا کہا ہے آپ سے کہ please verify that the magnitude of the truncation error in case one is less than that of case two یعنی کہ کیس ون کے اندر جو ہے وہ ٹرنکیشن ایرر کم ہوگا اور کیس ٹو کے اندر ٹرنکیشن ایرر زیادہ ہوگا یہ آپ نے بتانا ہے کیلکولیٹ کرنا ہے جب کیلکولیٹ کر لیں گے تو آپ خود ہی کمپیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب اس میں آپ نے الفا کی ویلو سبسٹیچیوٹ کرنی ہے اور آپ نے ویلوز معلوم کرنی ہے next following similar procedure R K formula of any order can be آپ اب یہ ہم نے ابھی آپ کے لیے سیکنڈ آرڈر کا کیلکولیٹ کیا نا اس طریقے سے آپ کسی بھی آرڈر کا کیلکولیٹ کر سکتے ہیں یعنی کے ون کے ٹو ہم نے کیلکولیٹ کر لیا تھے اسی طریقے سے کے تھری کے فور کے فائیو بھی آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ میں نے کہا کہ یہاں پہ نہ کریں وہ میں آپ کو صرف بتاتا ہوں تھوڑا سا آپ ایک سسٹمیٹک طریقے سے اس کو یاد رکھ لیں یا اس کو ڈرائیو کر لیں آپ کو اس کو الجبرائکلی کے لیے ڈرائیو کرنے کی ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے however their derivation becomes exceedingly lengthy and complicated یہی بات میں نے کہی ہے کہ یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے تو اس لیے آپ اس کو اس کے وری نہ کریں لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ ہوتے کیا ہیں اب نیکسٹ اس میں آ جائیں amongst them the most popular and commonly used in practice is the R K method of fourth order which agrees with Taylor series method up to terms of order h to the power four یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آر کے میتھڈس ہیں نا فورتھ آرڈر کے یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں زیادہ ہمیں اس کی ضرورت پیش آئے گی اسی لیے کیونکہ یہ they agree with Taylor series method up to the term of the order h to the power four ٹھیک ہے نا تو یہ ہم نے کافی جگہ استعمال کرنے ہوں گے میں نے صرف یہ کہا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے کہ آپ اس کی ڈیریویشن کو تھوڑی سی دیر کے لیے بھول جائے لیکن کسی وقت موقع ہو تو ضرور ڈرائیو کریں گے لیکن اس کو استعمال ہم یہیں پر کریں گے اور وہ کیا چیزیں وہ ہم دیکھتے ہیں this well known fourth order R K method is describe in the following steps پہلے اسٹیپ میں کیا ہے y n plus one is equal to y n plus one by six into k one plus two k two plus two k three plus k four یہ یاد رکھیے گا کہ یہ آپ کے پاس یعنی کے ون کے ٹو کے تھری کے فور کرنا ہے ڈرائیو اور اس کا ایکسپریشن کیا ہوگا y n plus one is to y n plus one by six k one plus two k two plus two k three plus k four یاد ہو جائیں گے دو منٹ کے اندر y n plus one is to two two two y n plus plus plus one one by six k k k تھری پلس کے فور یہ چیزیں ہیں جس میں کے ون کیا ہوتا ہے کے ٹو کیا ہوگا کے تھری کیا ہوگا کے فور کیا ہوگا یہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ ذرا دیکھ لیجیے گا لیکن یہ وائی این پلس ون کا فارمولا جو ریکرس ریلیشن ہے وہ یہی ہے سمپل سا ہے ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیں y n plus one is equal to y n plus one by six k one plus two k two plus two k three plus k four where k one کیا ہے آپ کے پاس یہ دیکھ لیں k one is equal to h f t n n y یہ چیز وہاں پہ بتائی تھی نا ابھی ہم نے جب سیکنڈ آرڈر کی ہم بات چیت کر رہے تھے تو ایچ کیا آیا تھا کے ون آپ کے پاس آیا تھا k one is equal to h f t n n y k two آپ کے پاس کیا آ گیا کے ٹو آ گیا آپ کے پاس ایچ ایف یعنی فنکشن آف کس کا t n plus h by two y n plus k one by two یہ غور سے دیکھ لیں کہ اب یہ جو کے ٹو ہے ڈیٹڈ ہو گیا کیوں یہاں پہ کے ون کو استعمال کر رہا ہے k two is equal to h function of t n plus h by two y n plus k one by two next k three کیا آئے گا جی کے تھری آپ کے پاس آ گیا K three is equal to H F یعنی function of T N plus H by two Y N plus K two by two K three کے اندر کے ٹو بھی آ گیا اینڈ دین کے فور کیا ہوگا آپ کے پاس K four is equal to H F T N plus H Y N plus K یعنی K four is equal to H into function of T N plus H Y N plus K three تو آپ دیکھیں کے ون کے اندر function of T N Y N ہے کے ٹو کے اندر کے ون آ گیا ہے کے تھری کے اندر کے ٹو فور کے اندر ایچ فور کیا ہے یہ جناب آپ کے پاس کیا آ گیا کے ون کے ٹو کے تھری کے فور آ گیا اب دوبارہ سے ایک دفعہ پیچھے چلتے ہیں ہم کیا چیز دیکھ رہے ہیں ہم نے Y N plus one is equal to Y N plus one by six K one plus two K two plus two K three plus K four اور اس کے بعد کیا ہے آپ کے پاس کے ون کے ٹو کے تھری کے فور کی ویلیوز ہیں یہ آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے اور آپ کے پاس کیا آ جائے گا ویلیو آف وائی آ جائے گی تو جناب یہ آپ کے پاس آر کے میتھڈ تھا جس کے اندر ہم نے پہلے سیکنڈ آرڈر کو ڈرائیو کیا تھا اور ہم نے کہا کہ فورتھ آرڈر بھی ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں لیکن الجبرائی کو اس کی کیلکولیشن ہم نے آپ کو نہیں بتائی اور ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ یاد رکھ لیں کہ Y N plus one is equal to Y N plus one by six K one plus two K two plus two K three plus K four ہوتا ہے اور جس میں کے ون کے ٹو کے تھری کے فور کی ویلیو ہیں جو آپ کے پاس اسکرین پر موجود ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم اس چیپٹر کو اسٹاپ کرتے ہیں اس ٹاپک کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اگلی دفعہ ان اس کی ایگزامپلس کافی ساری ہم کریں گے ایک آدھ سلائڈس جلدی سے کرتے ہیں please note that the second order RK method described above requires the evaluation of the function twice for each complete step of integration. ٹھیک ہے نا سیکنڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں جب سیکنڈ آرڈر میتھڈ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا کہ دو دفعہ استعمال کریں گے یعنی کے ون کے ٹو دو دفعہ انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں the R K method described above requires evaluation of the function twice for each complete step of integration یعنی دو دفعہ اس کو ہم استعمال کرتے ہیں تو فورتھ آرڈر میں کیا ہوگا جی ہاں similarly the fourth order R K method requires the evaluation of the function four times یعنی چار دفعہ اس کو آپ کو ایویلویٹ کرنا پڑے گا یعنی کے ون کے ٹو کے تھری کے فور وہاں پہ سیکنڈ آرڈر میں تو کے ون اور کے ٹو تھا نا آپ کے پاس کہ کس کو اس طریقے سے آپ اپڈیٹ کرتے تھے the discussion on optimal order R K method is very interesting but will be discuss some other time اس کے بعد ہائر آرڈر ہے نا ابھی فورتھ کی ہم نے بات کی ہے ففتھ بھی ہو سکتا ہے سکس بھی ہو سکتا ہے سیون بھی بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے اس پہ بہت سارا کام لوگ کر بھی رہے ہیں کیا ہوا بھی ہے کبھی موقع ملا تو ضرور ڈسکس کریں میرے ساتھ I will be very happy to discuss with you لیکن یہاں پر یہ چیزیں تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں آج کا لیکچر یہیں پہ مکمل کرتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ آج ہم نے آپ کے ساتھ ڈیریویشن کی ہے آج جو ہم نے میتھمیٹکس کیا ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے اس کو ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ ریوائز ضرور کیجیے گا جس میں آپ کیا کریں گے alpha beta W one W two کی ویلیو معلوم کریں گے کے ون کے ٹو کی ویلیو معلوم کریں گے فورتھ آرڈر کے لیے کے ون کے ٹو کے تھری کے فور کی ویلیو معلوم کریں گے اور کیا کریں ایکسرسائز ان شاء اللہ اس دفعہ آپ نے نہیں میں نے کرنی ہے اور اگلی دفعہ آپ کے ساتھ بہت ساری ایگزامپلس کریں گے اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے جب تک کہ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا مینٹل فزیکل اور میتھمیٹیکل ایکسرسائزز ضرور کرتے رہیے گا اگر آج کوئی ایکسرسائز نہیں ہے تو اس کو ریوائز کیجیے گا اور پیچھے کی ایکسرسائزز کو بھی ریوائز کیجیے گا اگلے لیکچر میں اس کی ایگزامپلس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ السلام علیکم